اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنی سرداروں اور اپنی بڑوں کے کوہنی پر چلے تو انہوں نے ہمیں راستے بہکا دیا